الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ انبیاء علیہ السلام کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے درجات کو بہت بلند کیا ہے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح معجزات دیے اور ان کی تائید کی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اگر اللہ رب العزت چاہتے کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا تو مجبورت ہدایات کے آنے کے بعد لوگوں کو ہدایت پر ہی مجبوراً ہدایت پر رکھتے لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا لوگوں کو اختیار دیا باہم لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا قتل و قتال ہوا نظریات کے اعتبار سے اختلاف ہوا فمن ہم من آمن ومن ہم من کفا جب دو راستے دکھائے ان میں سے بعض نے ایمان لایا بعض نے کفر کیا اگر اللہ رب العزت چاہتے مجبور کرتے لوگوں کو تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتے ایسا نہیں کیا بلاکن اللہ یا ما و اللہ پاک جس طرح چاہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے اس سے پہلے دو پارے ختم ہو گئے ہیں یہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے کے آخر میں دو تین انبیاء علیہ و والسلام کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے اور بھی انبیاء کا ذکر ہوا اور اس کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے گا بہت سارے انبیاء کا نام آیا ہے بہت ساروں کے نام نہیں آئے ہیں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ دنیا میں انبیاء علیہ السلام والسلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں یہ جتنے انبیاء ہیں تل کا رسول و فضل نابع مالاب بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے جن میں سے ایک دو مثالیں یہاں ذکر کر دی ہیں اور یہ فضیلت آپس میں اس خاندان کے لحاظ سے ہے جو انبیاء کا خاندان ہے کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں نو علیہ السلام نبی حود علیہ السلام نبی علیہ السلام عوض علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کا خاندان ہے اس خاندان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہے یہ نہیں کہ امتی کے اعتبار سے کہ امتی کو کسی نبی کی بے ادبی کرنا توہین کرنا یا بلا دلیل فضیلت کے طور پر ایک کو ترجیح دینا دوسرے کو دوسرے کے اوپر یہ جائز نہیں ہے ہمارے لحاظ سے تو اسی بارے کے ابھی آئے گا دو چار رقوع کے بعد کہ لا نفرق بین بین من رسولی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ کسی نبی کے بارے میں کوئی تفریق نہ کریں سب انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے تبھی وہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے مسلمانوں کا ایمان تو تبھی مکمل ہو سکتا ہے کہ جب سب انبیاء پر ایمان ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مسلمانوں کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر کسی پیغمبر کی ادنا بھی بے ادبی ہو جائے ایمان نہ لانا تو الگ بات ہے چنانچہ بعض امم سابقہ کے انبیاء کے امتیوں نے یہ غلطیاں کی ہیں یہودیوں نے حضرت صلی علیہ السلام کو برا کہا اور لہٰذب اللہ گالیاں نکالیں اور اسی وجہ سے قرضی صلی السلام کے قتل کرنے کے بھی پیچھے لگے رہے کہ یہ آدمی پیدائش کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے بعض ایسے فرقے آئے کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کے اوپر اس اعتراض کو جواب دینے کے لیے کہ آپ کا باپ نہیں قرآن مجید نے تو یہ کہا کہ یہ ماں سے پیدا ہوئی ہے باپ ان کا نہیں ہے جبرائیل کے ذریعے سے ہم نے تائید کی ان کی یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں یہ تو قرآن میں واضح بات ہے اور کئی جگہوں میں آئے گی چھٹے پارے میں تفصیل سے ہے لیکن بعض فرقہ ظالہ نے یہ اعتراض جو اس علیہ السلام پر تھا اس کو یوں دینے کی کوشش کی ہے کہ اس علیہ السلام کا باپ تھا قرآن نے ویسے ذکر نہیں کی جس میں سر سید احمد خان ہے وہ افضل ہے پرویزی ہے وہ یہ دو چار جو انگریز کے اسکالر ہیں اور ایک اسلامی طاقت کو نقصان پہنچانے کے لیے علی گڑھ سر سید والی یونیورسٹی بھی وجود میں آئی تھی کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ ایک عروج پکڑ چکی تھی تو دشمن ہر لحاظ سے نہ کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے حملہ ہو کر بھی نظریات کے اندر اختلاف شیعہ سنی بریلوی تو بندی حیات ممات مماد حدیث اور فلاں یوں جھگڑے ڈالو تاکہ ان کی قوت کمزور ہو اور سر سید احمد خان کو یوں پورا ایک وڈا علامہ ظاہر کر دیا اور اس نے پھر قرآن کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق لکھی کوئی بارہ چشمے وشمے کچھ بھی نہیں تھے وہ چشمہ ویسے ہی جاری تھا موس علیہ السلام میں نے پہلے پارے میں آپ کو بتایا تھا چشمہ ویسے ہی جاری تھا موس علیہ السلام نے لاٹھی سے لکیریں لگا دی کہ اس لکیر سے تم پینا اس لکیر سے تم پینا تو سر سید احمد خان نے اس بات کا جواب دیا کہ نہیں اس ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علیہ السلام کا باپ تھا بس ویسے قرآن نے ذکر نہیں کیا وہ فلان میں یوں نام ہے فلان میں یوں نام فضول بات ہے جب قرآن و حدیث میں اس کی سراحت آ گئی ہے تو اپنی طرف سے تفسیر بل رائے سب سے بڑا گمراہ بندہ ہے جو تفسیر بل رائے کرے اپنی سوچ سے تفسیر کرے مودودی صاحب اچھے آدمی تھے بعض باتیں انہوں نے صحیح کی لیکن مودودی صاحب سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ تفسیر پہ رائے کرتے رہے اپنی رائے درمیان میں ڈالتے رہے میری رائے میں یوں ہوگا میری رائے میں یہ بات ہے اور اس رائے رائے رائے میں کرتے کرتے یونس علیہ السلام کی بات کو بھی عجیب انداز میں کر دیا آدم علیہ السلام کی بات کو بھی کہ غلطی انہوں نے کی ہے تو پھر کیا ہوا یہ ہوئی کیونکہ تفسیر بر رائے اور یہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر یہ پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر دین کے لحاظ سے یہ بہت بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں انہوں نے صحیح شرف تلمبوز حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا کون سی حدیث راجے ہے کون سی مرجو ہے کون سا قول مختابی ہے کون سا کیا مطلب مطالعے کے ساتھ ایک ان کو اسکالر کا وہ لقب ہوا ہوتا ہے پھر یہ شو میں آ جاتے ہیں پھر جیسے ان کا دل چاہتا ہے اسی ترتیب کے مطابق یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں تفسیریں بیان کرتے رہتے ہیں رائے دیتے رہتے ہیں تو قرآن مجید نے ایک دو انبیاء کی تو یہاں فضیلت بیان کر دی ہر نبی کو دوسرے نبی کے ساتھ کسی درجے میں کوئی فضیلت دی یہ ان کے آپس کے اندر کے خاندان کی بات ہے آل ایمان کو یہ حکم ہے کہ کسی نبی کے بارے میں ادنا بے ادبی بھی نہ کرے مسلمان چنانچہ کوئی بھی مسلمان خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو نماز کا بھی پوری طرح پابند نہ ہو اور بھی ہزار ہو ماشاء اللہ مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ کوئی مسلمان شخص بھی سابقہ کسی پیغمبر کے بارے میں ادنا درجے کی بھی بے ادبی نہیں کرتے بلکہ سب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے اب زندگی کا ترتیب گزارنے کا طریقہ کار وہ رسول آخر و صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو فرمایا ان انبیاء میں سے بعض نبی کے ساتھ یوں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معاملہ کیا کہ کلم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کی جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا بعد دوسری انبیاء کو دوسری ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں آیا تو صحابہ کرام باتیں کر رہے تھے آپس میں ایک صحابی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے لقب دیا صفی اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا ہے کلیم اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لقب دیا ہے ذبیح اللہ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا ہے کہ یہ روح القدس کی تائید میں ہے یہ باتیں کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا آپ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے فلاں پیغمبر کو یہ لقب ملا فلاں کو یہ ملا تو یاد رکھو مجھے لقب ملا ہے حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں محبوب ہوں اور سب سے پہلے اٹھوں گا قیامت کے دن میدان حشر میں جب زندہ ہوں گے سب حشر کے لیے اٹھیں گے سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں ایک خاص مقام کی طرف جاؤں گا اس مقام کی طرف اور کوئی نبی نہیں جائے گا عرش کے قریب مقام محبود وسیلہ جس کو اذان کے بعد دعا میں بھی جس کا ذکر ہے اور پھر میں سفارش کروں گا صفات کبرا کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوگی اور جنت میں داخل ہوں گا سب سے پہلے جنت کے دروازوں کی کنجیوں کی زنجیر وہ میرے پاس ہے وہ کھٹکتی ہوئی ہوگی میں جا رہا ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقرا اور مساکین لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے جو جتنا مالدار ہوگا وہ اتنا حساب دے کے دیر سے جائے گا حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلات وسلم بھی چالیس سال حساب دیتے رہیں گے اپنی بادشاہت کا پھر جائیں گے آخر جنت میں ہی کہ وہ نبی ہے لیکن ان کو انہوں نے مانگی تھی بادشاہ حبلی ملک لا بغیل احد من بادی وہ ہم نے دے دی تھی پھر اب حساب اس کو دے کر جانا ہوگا وہ چالیس سال بعد جنت میں جائے گا میں فقیر میرے امتی جو فقراء اور مساکین ہیں وہ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے تو یہ فضیلت کی بات ہے کہ کلم اللہ بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک خاص ان کو دعا دی گئی تھی جب وہ پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت ہم کلام ہونے دونوں کی ترتیب بن جاتی سب سے پہلے یہ ترتیب کوہ طور پر وجود میں آئی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام کی بات سورہ نجم میں بیان کی ہے کہ قریب عرش پر بلا کر آپس میں اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہوئی اور کئی دفعہ بار بار ملاقات کے وہ پچاس نمازیں فراز اور پانچ پانچ پھر رخصت ہو کم ہوتی رہی ورفا بعض درجات اور دوسرے انبیاء کو ہم نے فضیلت دی ہے دوسروں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ مجھے پانچ چھ چیزوں کے اعتبار سے پانچ چھ چیزوں کے اعتبار سے دیگر انبیاء اور امتوں پر فضیلت دی گئی ہے ایک تو یہ کہ میرا روب میرے دشمن پر ایک مہینے کی مسافت کا سفر ابھی رہتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے میں ایک مہینہ دور ہوں ابھی اس سے سفر کر کے جاؤں ایک مہینے کے بعد پہنچوں گا لیکن میرے دشمن پر میرا روب اللہ رب العزت نے ڈال دیا ہے اور دوسرا یہ کہ میرے لیے زمین کو آلہ تہارت بنا دیا گیا پہلی امتوں کے پاس اگر پانی نہیں تھا تو ان کو تیمم کی اجازت نہیں تھی بس پانی سے ہی کریں وضو خواہ ہلاک ہوتے ہیں فوت ہوتے ہیں جسم شل ہوتا ہے کوئی بھی مجبوری ہو اور مجھے یہ فضیلت دی کہ اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے موجود تو ہے تیمم کرو اور تیسری فضیلت مجھے یہ دی کہ پوری روئے زمین پر جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کرو پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ عبادت خانے کے اندر ہی آئیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عبادت خانے میں وہ نہیں آ سکتے عبادت قبول نہیں ہے چنانچہ اتنی مشکل حالات میں جو بنی اسرائیل کے اوپر قبطیوں نے مشکل ڈالی ہوئی تھی فرونیوں نے اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو اپنے گھروں کو ہی نیت عبادت خانے کی بناؤ پہلے قبلہ ان کا صحیح کرو پھر اپنے گھروں کے اندر عبادت کر سکتے ہو اتنی مشکل تھی جبکہ کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص ہو یا سفر میں ہے اور وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تو جہاں بھی وہ نماز پڑھ لے گا نماز اس کی قبول ہو جائے گی اور فرمایا چوتھی فضیلت مجھے یہ عطا کی گئی کہ تمام آخرت میں تمام انبیاء علیہ السلام وغیرہ سب پریشان ہوں گے سب کائنات پریشان ہوگی اور مجھے شفاعت کبرا کی اجازت ہوگی شفاعت کبرا وہ بڑی شفاعت ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے گویا شفاعت کا اعلان ہوگا درخواست ہوگی اور فرمایا وہ میری شفاعت قبول بھی ہوگی اور فرمایا کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا آسمانی بجلی بجلی آ کر ان کو جلاتی تھی اور میری شریعت میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو رزق کے اور طیب قرار دیا یہی بات قربانی کی بھی ہے کہ قربانی میں بھی پہلی امتوں کی قربانی کو آسمانی بجلی جلا دیتی تو وہ قبول ہے اور جس کی نہ جلاتی تو وہ قبول نہیں یہ بہت بڑی مشکل بات دو اعتبار سے ہے ایک تو قربانی کرنی ہے اور وہ فضیلت اس امت کو یہ حاصل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ آپ کھا سکتے ہو قربانی وہ کھا نہیں سکتے تھے ایک تو یہ بات ہوئی لیکن چلو یہ بھی نہیں کھانی یا کھانی ایک بات ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں لیکن دوسری اس سے بڑی بات ہے کہ اب سو بندوں نے قربانی کی اپنی اپنی قربانی رکھ لو پہاڑ کے اوپر اب ان میں سے نوے آدمی کی قربانی جل گئی دس کی جو نہیں جلی وہ بیچارے منہ کے در دکھائیں گے اب جن کی قربانی قبول ہو گئی خطرہ یہ ہے کہ وہ غرور میں آ جائیں گے نخرے میں آ جائیں گے تکبر میں آ جائیں گے وہ ان کے امتحان ہو گیا اور جن کی قربانی نہیں قبول ہوئی وہ آسمانی بجلی نے نہیں آ کے جلایا وہ بےچارے تو معاشرے میں رسوا ہو گئے وہ کسی کو تو منہ نہیں دکھا سکیں گے کہ اب کیا یہ برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو حاصل ہوئی کہ بس قربانی قبول ہے اور کھا سکتے ہو اب کسی کی قبول نہیں وہ اس کا اور راز کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کا وہ بار بار دعا درخواست کرتا رہے قبول ہو جائے گی اگر قبول نہیں بھی تو فرمایا کہ انبیاء میں سے بعض نبی ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ورفا بعض درجات اور بعض نبیوں کو اللہ پاک نے اور خوب درجات عطا کیے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بغیر تحقیق کے کسی نبی کو کسی نبی کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے کسی نبی کی بے ادبی نہ کرے اور یوں بھی نہ کہے کہ یونس بن متا سے یہ غلطی ہو گئی تھی یوں ہو گیا تھا بس ختم یہ بات ہو گئی اللہ رب العزت نے جب فرما دیا سبحان کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں یاد نہ کرتے ہم قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کو رکھتے لیکن انہوں نے ہمیں یاد کیا ہم نے معاف کر دیا مچھلی کے پیٹ سے بات اب یہ بات جب ہو گئی معافی والی بات اب اس بات کو دوہرا دوہرا کے کرنا کہ یونس علیہ السلام سے یہ غلطی اور اس میں بے ادبی کا لے جلانا فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرو یہ اجازت نہیں ہے اور یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہے کہیں کسی کی رائے کا اختلاف ہوا کہیں کسی کی وہ آپس میں ایک جماعت ہے سب کو الصدیقون کہا قرآن نے المؤمنون حقا کہا رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی اگر ان سے غلطی ہوئی یا نہ ہوئی میرے نبی کی جماعت سے غلطی ہوئی یا نہ ہوئی میں راضی نامے کا اعلان کر رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہ ورضوان میں ان سے راضی ہوں خوش ہوں تم کون ہوتے ہو میرے نبی کی جماعت کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہوئے بہت سے وہ لوگ جن کو ایمانیات کا پتہ نہیں جی امیر معاویہ سے یہ غلطی ہو گئی تھی عمر العاص سے یہ غلطی ہو گئی تھی فلان ہو گیا تھا فلان ہو گیا تھا اور مدودی صاحب نے بھی اپنی قبر کو خراب کرنے کے لیے خلافت ملوکیت میں اس طرح کی باتیں کر دی بعد میں تو ان لوگوں نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی اور وہ دوسرے چھاپے کرتے رہے ہوتا بھائی اگر غلطی ہوئی صحابہ سے یا نہ ہوئی لیکن جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ ہم اسدیقوں المؤمنون حقا رضی اللہ عنہ ورزون تو پھر صحابہ کی ان پرانی باتوں کو تاریخی باتوں کو یا کسی مارکے کو دلچسپی کے طور پر ذکر کرنا اور تذکرہ کرنا یہ ایمان سے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم یہ انبیاء علیہ الصلات والسلام ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطہ فرشتے کے کلام کیا اور بعضوں کے دوسرے انبیاء کے اور درجات بلند کیے اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے اس کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تائید کی اگر اللہ رب العزت چاہتے تو حق آ جانے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے مجبور کر کے لوگوں کو ہدایت پر لے آتے تو کر سکتے تھے لوگوں کو اختیار دیا اللہ پاک نے بس اختلاف کیا حق کے ماننے میں بعضوں نے مانا ومن من کفر اور بعض نے انکار کیا اگر اللہ پاک چاہتے اپنی قدرت کے ذریعے سے تو کوئی بھی آپس میں نہ اختلاف کرتے نہ لڑتے بس اللہ پاک نے یہ اختیاری فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے اور اللہ کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں بات کل ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی باہم آپس میں فضیلت ہے لیکن سب پر گزیدہ ہستیاں ہیں اور اعلی ایمان کا سب انبیاء پر ایمان ہے مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے کہ کسی نبی کی بھی ادنا درجے کی بے ادبی نہیں کرتے ورنہ مسلمانوں کا اسلام اور ایمان ہی نہیں رہے گا دوسرے جو فرقے ہیں عموم سابقہ والے وہ آپس میں ایک دوسرے کے نبیوں کو اللہ اللہ برا بھلا کہتے ہیں یہودی لوگ علیہ السلام کو برا کہتے ہیں عیسائی یہودیوں کو برا کہتے ہیں اس طرح اور بھی ترتیب فرمایا ہم نے فضیلت دی منہم ہم کلم اللہ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کا وصف کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ورفا بعض ہم درجات اور اللہ پاک نے انبیاء میں سے بعض کو بہت زیادہ درجات دیے اس ایت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ ورفا بعض درجات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ نمایاں خصوصیات کے ساتھ رسول پاک کو مقام دیا ہے درجات دیے ہیں جن میں معجزات کے اعتبار سے بھی ہے بات خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے ہے بات امام الانبیاء ہونے کے لحاظ سے بات ہے جو یہ وہ وصف ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہیں خاتم النبی جین اور کوئی نبی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب انبیاء کی امامت کسی نبی کو یہ مقام اور اعزاز حاصل نہیں ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ اعزاز حاصل ہوا ہے اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سوال ہوا کہ مشرقین مکہ کا کہ آپ اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم مان جائیں گے چنانچہ میں پہلے تعارف کرا چکا ہوں جبل امین کا جبل امین جو حضرات حج پہ تشریف لے جا چکے ہیں وہ جہاں آج کل شاہی محل بنا ہوا ہے یہ باب و صفا صفا کی طرف وہ جو شاہی محل ہے اس کے وہ اصل پہاڑ ہے وہ ناک ٹوٹنے کی وجہ سے شاہی محل کی ترتیب بنی ہے اس میں ایک مسجد ہے مسجد ہلال وہ اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے جو انہوں نے بھی دیکھا اور ان لوگوں نے بھی دیکھا جو سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے پھر انہوں نے تحقیق کی بھئی ایسا کچھ ہوا تھا انہوں نے کہا جی ہاں ہم فلاں جگہ پہ تھے اور ایسا دیکھا تھا اصل میں جس نے بات ماننی ہو اور طلب صادق ہو عقل سلیم ہو تو ایسے افراد کو معجزات کا مطالبہ کرنے کا شوق نہیں ہوتا جنہوں نے بات نہ ماننی ہو وہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں مشرقین مکہ نے کہا کہ اگر آپ جی نبی ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں میدانی علاقہ ہو جائے یہاں نہریں جاری ہو جائیں یا گندم اور دیگر ہو گئیں اور باغات ہو جائیں تو یوں آپ کر دیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے تو چاند کا معجزہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں معجزہ ہے اور سب دنیا نے دیکھا ہے وہ جگہ آج بھی گویا کہ اس کو جبل امین کہتے ہیں جگل جبل امین وہ بات دار ابی ارقم جبل ابی ارقم جو ہے نا وہ ابی قبیس ہے یہ بعد میں لوگوں نے اس کو خریدنے خریدنے کی وجہ سے اس پہاڑ کا وہ نام پڑ گیا جبل ابو قبیس پھر دار ارقم اس کے ساتھ ہے اصل اس پہاڑ کا نام جو اسلامی کتابوں میں ہے وہ جبل امین ہے جس میں مسجد ہلال ہے وہ مسجد اس جگہ پہ ہے جہاں رسول پاک نے ہلال کو چاند کو انگلی کا اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہوا تھا آپ کے معجزات میں سے نمایاں معجزہ کہ رسول جب آپ اس لکڑ کے ساتھ خطبہ دیتے تھے جمعے کا ستون کے ساتھ وہ کھجور کا ایک تنہ تھا تو آپ اس سے جب وہ نام میرے ذہن سے نکلا جس صحابی نے وہ ممبر بنا کے دیا تھا تو وہ ممبر پہ آپ تشریف لے آئے مشہور صحابی ہیں تو ممبر پہ آپ تشریف لے آئے تو وہ رونے لگ گیا اور حضرت خطبے کی حالت میں اس کے قریب گئے اور جیسے اس کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا اس کا نام استوان ہنانہ ہے ہنانہ اصل میں کسی سے کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ جب روتا ہے تو عربی میں اس کو ہنانا کہتے ہیں ہمارے ہاں تو رونا رونا ہی ہے نا جب خوشی میں کوئی روئے تو تب بھی رونا ہے کوئی غمی میں روئے تو تب بھی رونا ہے پیسے گم ہو جائیں تو تب بھی رونا ہے تو وہ ایک ہی رونا ہے عربی زبان میں کسی کے غم پہ رونا وہ اور رونا ہے کوئی چیز گم ہو جانا تو اس رونے کا نام اور ہے یہ ہنانا استوانہ ہنانا آپ نے دیکھا ہے کہ جو جنت البقی جس کو ریاض الجنہ میں جو ہے وہ وہ رونے والا ستون اس پر اب وہ تو ستون نہیں ہے لیکن اس جگہ پر جو دوسرا ستون ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممتاز معجزہ ہے کہ گویا کے کھجور کے تنے کا رونا آپ کی جدائی میں ایسے ہی آپ کا ممتاز مقام کہ پتھروں نے آپ کو سلام پیش کیا درختوں نے آپ کو سلام پیش کیا آپ باہر تشریف لے گئے جب صحرائے مدینہ میں ضرورت قضائے حاجت کی پڑی تو درختوں نے آپس میں مل کر باتھ روم کی ترتیب بنا دی یہ سب ممتاز معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی جانوروں کا آپ کے سامنے شکایت کرنا اور پھر آپ کا ان شکایات کو سمجھنا یہ معجزہ تھا سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر تھوڑا سا کھانا بہت سارے لشکر کے لیے پورا ہو جانا جو غزوہ احزاب میں ہوا اندر جب کھود رہے تھے اور تھوڑا سا وہ دودھ کا پیالہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ پیالہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ سب کو پلاؤ پلانا شروع کر دو یہ روایت کرتے ہیں ساتھ بتاتے ہیں کہ میرا دل میں خیال آیا کہ میں تو پھر بھی معروم ہی رہ جاؤں مجھے تو زیادہ بھوک تو مجھے ہے اور حکم آپ نے ارشاد فرمایا تو عمل تو اس پر ہی کرنا ہے لیکن دوسروں کو پلانے کا فرمایا ہے میں تو خود پھر بھوکا رہ جاؤں گا یہ دل میں خیال اور طالبوں کے دل میں یہ خیال زیادہ آتا ہے محرومی کا وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ لسی کے ساتھ پرانے زمانے میں طالب علم روٹی ڈھوڈی کوئی اس طرح چیز کھاتے تھے تو مکھی گر گئی تو کوئی مکھی کو نکالتا نہیں تھا کہ نمبر نہ کہیں فوت ہو جائے وہ اس کو پیتے تھے اور آگے منتقل کرتے تھے نا مکھی درمیان میں ڈوبتی رہی ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ مکھی کو نکال دیں تو ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ طالب علم درویش آدمی تو دل میں خیال دیکھو ان حضرات کی امانت دیانت یہ جو دل میں خیال آیا ہے اپنے خلاف وہ خیال ہے اپنے خلاف لیکن روایت کرتے وقت وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں اس میں بھی بدیانتی نہ ہو جائے جو دل میں خیال آیا رسول پاک نے فرمایا وہ پیالہ دوسرے ساتھیوں کو دودھ کا پلاؤ نمبر بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو پھر بھوکا ہی رہ جاؤں گا محروم ہو جاؤں گا لیکن بہرحال وہ پورے لوگ سیر ہو گئے وہ پیالہ اتنا ہی تھا اس سے نیچے نہیں ہوا دودھ تو کہا ابو حریرہ پیو فرمایا پیو وہ پی کہا جی میں سیر ہو گیا کہا خوب پیو پھر پیا حتیٰ کہ ایسا لگتا تھا میری انگلیوں سے خون وہ دودھ باہر جاتا ہے یہ عربی کا ایک محاورہ ہے سیر ہونے کا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ناک تک آ گیا یا پتہ نہیں کیسے اس طریقے سے تو اسی طریقے سے عربی میں محاورہ ہے خوب سیر ہونے کا کہ جب انگلیوں سے چیز باہر نکلنے والی ہے اتنا سیر ہو گیا تو آپ نے پھر اس کے بعد آخر میں نوش فرمایا ایک بات تو یہ کہ سور المؤمن شفا ان کی حدیث آپ کا فرمان ہے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے یہ صرف فرمان نہیں ہے اس پر عمل بھی ہو گیا کہ سب صحابہ کرام نے پہلے پیا آخر میں آپ نے پیا اور ہر صحابی نے دوسری صحابی کا وہ بچہ ہوا پیا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شفا ہے اور دوسری بات پھر سید القوم خادم ہوں اور قاسم القوم آخر ہوں یہ فرمان ہے آپ کے جو قوم کا سردار ہوتا ہے اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے مخدوم نہیں ہوتا اور جو قاسم القوم آخر و جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اس کو آخر میں حصہ ملتا ہے اور اس میں برکت ہے اور اس کے صبر کا امتحان ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے ایک غذبے میں صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت پانی بالکل نہیں ہے اور اب مویشیاں بھی پیاسی ہیں اپنے پینے کے لیے بھی نہیں نہ وضو وغیرہ کے لیے ہے آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو تو جمع کیا بھائی کسی کے پاس کچھ بھی پانی نہیں ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس پانی ہے اور اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ جب سرکار طلب فرمائیں گے تو میں حاضر کر دوں سنبھال کر رکھا ہوا آپ نے فرمایا لاؤ دیکھو اب کسی نے یہ کوئی مقرر کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے پانی یوں رکھو یہ اصل خدمت کی بات یہ ہوتی ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن شوق آیا کہ رات کو حضرت کے پاس رہوں گا رات کو کیسی عبادت ہوتی ہے آپ کی خالہ تھی آپ کے گھر میں تو صبح جب تحجد کے بچے ہیں یہ صبح تحجد کے لیے آپ جب تشریف لے گئے بار حاجت وغیرہ کے لیے تو یہ لوٹا اور مسوا چھوٹا بچہ ہے یعنی ابھی بلوغ کیا ہوا سات آٹھ سال کی عمر حتیٰ کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دائیں طرف کھڑا ہونا ہے بائیں طرف تاجت کے وقت جب آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے تو وہ لوٹا اور مسواک باہر ایک جگہ میں پانی بھر کے اندھیرے میں رک گئے کہ جب حضرت واپس آئیں گے تو میں پانی پیش کروں گا کہا نہیں تھا آپ نے نہ رات کو کوئی ایسا مشورہ تھا یہ اس بندے کی صلاحیت کی بات ہے آپ خوش ہو گئے اور سینے پہ ہاتھ پھیرا کہا کہ اللہ یا رب اس شخص کو قرآن کی فہم اور سمجھتا فرما کہ اس شخص میں اتنی صلاحیت ہے اتنا بچہ ہے اور میں حاجت کے لیے گیا تو پانی اور مسواک لے کر آیا اس میں فہم و فراست یا رب اس کو عطا فرما یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام عطا کیا کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام بھی وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے کہ عبداللہ کی بات آ گئی ہے یہ مفسر قرآن ہے رسول کی دعا کی برکت سے اس کا اونچا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے عبداللہ کو اتنا کیوں مقام دیا یہ بچہ ہے ہم بڑے بڑے حضرات موجود ہیں آپ نے یہ بات سنی اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور سب سے پوچھا اجازہ انصر اللہ والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اس کا شان نزول شان برود اس کا کیا مقصد ہے صحابہ نے کسی نے کہا جی وہ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے فلاں موقع پر بہت سے مسلمان ہو گئے تھے تو یہ مقصد ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا مقصد عبداللہ بتاؤ یہ صورت کیا بتا رہی ہے کہا حضرت یہ صورت وفات رسول کا پتہ دے رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے جانے والے ہیں مقصد بے پورا ہو گیا کہا یہ ہے اس وجہ سے میں نے عبداللہ کو مقام دیا ہوا ہے کہ آپ سب نے کیا تفسیر بیان کی اور عبداللہ نے کیا بیان کی تو یہ اصل تو خدمت یہ ہے کہ اس خادم میں صلاحیت ہو کہ میرے اس محترم کو یا استاد کو یا بڑے کو اس وقت کیا چیز ضرورت ہے تو اس خادم نے کہا حضرت پانی میرے پاس موجود ہے اور اس نیت سے رکھا ہوا تھا غزبے کی بات تو جب حضرت طلب فرمائیں گے تو میں حاضر کر دوں گا آپ نے کہا لاؤ پانی پانی لاؤ اور یوں یوں دایا ہاتھ آپ نے کیا اور کہا اوپر ڈالو پانی تھوڑا سا اوپر ڈالو بس پھر وہ پانی تو ختم ہو تھوڑا سا پانی تھا ختم ہو گیا اور نمبر وار آتے جاؤ اور پانچوں انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا جیسے ٹوٹی سے پانی بہتا ہے تو میں سب نے سیر کر لیا بناؤ اپنے لوٹے بھر لو برتن بھر لو اور پوری ضرورت پوری ہو گئی پھر مویشیوں کو لاؤ برتن بار کے مویشیوں کو سیر کرو یہ ہے ورفا بعض ہم درجات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اور انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچے درجات عطا کیے سب سے بڑا معجزہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ معراج کا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس جس نبی کو جو جو مقام عطا کیا اور لقب دیا اس کے ساتھ معاملہ وہی رہا اور کل حدیث بیان کر دی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے لقب دیا ہے حبیب اللہ کا کہ آپ اللہ کے میرے محبوب ہیں آپ اور محبوب کا مقام خلیل دونوں میں فرق ہوتا ہے تو لہذا ہم کلام ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے سفر کے لیے برا کا انتظام کیا جلیل القدر پیغمبر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس طریقے سے اپنے پاس گویا کہ بلایا علماء نے لکھا ہے یہ مولوی میں نہ ہوتا تو پھر تھوڑا سا صحیح واضح کر کے بیان کرتا اب اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی بھی یہی خواہش ہے اگر کسی کو اپنے پاس بلانا ہو بیان کے لیے بحث کے لیے تبرک کے لیے ملاقات کے لیے تو اس کے لیے گاڑی بھیجنی چاہیے اور پھر اس کے سفر کا انتظام کرنا چاہیے بعض خطبہ جو کسی سے تاریخ لی جائے کہ ہمارے ہاں بیان کریں تو وہ بے سمجھ لوگ تاریخ لینے والے جب کوئی بات نہیں کرتے ہیں تو وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سفر کا انتظام کرنا ہے یہ بے عقل مسلم اور بے عقل مقتدی بے ادب مقتدی یہ پھر ادھر سے وہ اخلاص کا جھنڈا اپنے کندھے پہ لیتا ہے اس عالم کی بدنامی شروع کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کیا بات ہے یہ کوئی دین کی خدمت ہے یہ کرایہ مانگتے ہیں جی یہ پھر کرایہ پر بیان کرتے ہیں جی واہ جی واہ دین سمجھا نہیں ہے ویسے ہی شیطان کا جھنڈا کندھے پر رکھ دیا ہے اور نعرے لگاتا جا رہا ہے لگاتا جا رہا ہے لگاتا لگاتے کرایہ مانگتے ہیں وہ اللہ کے بندے اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو آپ بیان کرانے کا شوق رکھتے ہو کرایہ دینے میں کوئی ہر جگہ تبلیغی جماعت تو نہیں ہے نا وہ تو پہلے سے ذہن بنایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے گھر سے لے کر جانا ہے گھر سے خرچہ لے کے جانا ہے ایسی تو بات نہیں ہے اور وہ عالم تو ادھر جہاں بیٹھا ہے وہاں دین کا ہی کام کر رہا ہے دین کی خدمت کر رہا ہے تو اب آپ لے کر جانا چاہتے ہو اپنا خرچہ کھانے کا انتظام کرو یہ شرن محبوب عمل ہے مضموم نہیں ہے اور اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک اچھی سعادت کی بات ہے کہ ایک عالم دین کو ہم لے آنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے گاڑی بھیج دی تو کیا اچھی بات ہے یہ گاڑی بہت سارے شیطانی کموں کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہے ایک عالم دین کو اٹھا کر لے آئے گی تو کفانہ ہو جائے گا گناہوں کا اضالہ ہو جائے گا اس پہ تو فخر کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک ایسی توفیق دی ہے کہ ایک نیک بندے کی خدمت کر رہے ہیں ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ آپ کا رزق کھانے والے نیک لوگ ہیں وہ کھا کر دعا کریں گے تمہارے گناہ کا کفانہ ہوتا رہے گا نیکیاں ملے گی تو معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا اور اس سے بڑا معجزہ جو کسی مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فخریہ بیان فرماتے تھے آخر میں فرماتے فخر نہیں ہے اللہ نے احساس دیا ہے تکبر کے طور پر یہ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے جو کلام عطا کیا ہے یہ کلام اللہ نے جو قرآن مجید عطا کیا یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا اس پر کبھی کوئی سوال نہیں آئے گا یہ صفت اللہ ہے اور یہ تو امام بخاری اور معتزلہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا اعتراض رہا کہ اللہ کی کلام یا اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے انشاءاللہ کل اس کے بعد عرض رض کرے دل کا وآتينا عيسى ابن مريم البينات البينات وأيدناه بروح القدس ولو ولو شاء شاء الله الله الله ما ما ما ما اقتتل الذين من من من من بعدهم بعد جاءتهم ولكن ولكن اختلفوا فمنهم آمن ومنهم كفر اقتتلوا يفعل يريد صدق بات چل رہی تھی کل کہ بعض انبیاء کو بعض پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب حاصل ہوا دیگر ایسی ہی انبیاء کو تو ورفع بعض ہم درجات میں بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفسرین نے کی ہے کہ ورفع بعض ہم درجات کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو بہت درجے دے کر بلند کیا ہے تو وہ چند ایک باتیں میں نے کل عرض کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء کے مقابلے میں ممتاز ہونے کی سب سے بڑی بات امام الانبیاء ہونا ہے پھر خاتم النبیین ہیں آپ یہ وصف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو امام الانبیاء ہونا ہے وہ امامت کا جو لقب ہے وہ معراج کے اوپر جو بیت المقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کو نماز پڑھائی اس وجہ سے آپ کو لقب امام الانبیاء کا ملا دوسری بات کہ امام الانبیاء ہونے کے لحاظ سے لوگ مفسرین نے بات کی کہ سب انبیاء سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بھیجوں گا وہ تو اس وقت کی بات ہے لیکن آپ سب لوگ یہ وعدہ کرو کہ اس پر تمہارا ایمان ہے یعنی جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں ان سب انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے یہ تیسرے پارہ ہی شروع ہے اب تو اس کے آخر آخری رقوع ہے بالکل ویز اخذ اللہ میسا کن نبی ہین لما عطی تو کم من کتاب حکمہ اللہ پاک نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے ایک میساک لیا عہد لیا کہ دیکھو میں تمہیں اپنے اپنے وقت میں تمہیں نبی بنا کے بھیجوں گا نبوت دوں گا کتاب دوں گا لیکن سم جاءکم رسول مصدق لما معکم تم سب کے بعد آخری رسول آئے گا تمہارے ذمہ لازم وہ تمہاری تصدیق کرے گا کہ مجھ سے پہلے ہم بھی آئے ہیں ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں تمہارے ذمہ یہ ہے لطف منبی و لطن کہ آج ہی اس نبی آخر و زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تم سب ایمان کا وعدہ کرو کہ تم ایمان لائے ہو آخری نبی گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب نبیوں کو بھی ایمان لانا لازمی ہوا ورتن سر کالآخر تم بحس تم اللہ اسری اللہ پاک نے فرمایا کہ معاہدہ کرو اقرار کرو زبان سے کہو کہ ہم نے اس نبی پر ایمان لایا اور مدد بھی کریں گے مدد کا مطلب یہ تعارف کرا کے جائیں گے اپنی قوم کو کہ ایک آخری نبی آئے گا قال وکر سب نے انبیاء علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں قال فشہدو و معکم من الشاہدین تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ بھی گواہ ہوں اس بات پر کہ تم سب نے نبی نبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو آپ کے بارے میں فرمایا و رفا درجات کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت درجے دیے ہیں دیگر انبیاء کے مقابلے میں اعلیٰ اور افضل ہونے کے جس میں امام الانبیاء جو معراج میں آپ نے سب انبیاء کو نماز پڑھائی اس میں سارے کھڑے ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ سب کھڑے ہو گئے کہ کون آگے بڑھے گا تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا کہ آپ آگے ہو جائیں حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے تو بعد میں پھر وہ واپسی کے اوپر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو رجحان یہ ہے کہ یہ واپسی کی بات ہے بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی ہے لیکن وہ مرجو بات ہے اس لیے کہ تعارف عثمانوں پر ہو چکا ہے تو واپس آ کر پھر رخصت ہو گئے وہ رخصت کرنے کے لیے آئے اگر جاتے وقت سب انبیاء وہاں موجود تھے نماز پڑھائی گئی تو پھر آسمانوں کے سفر پر جب گئے تو پھر ایک ایک نبی کا تعارف کیوں ہو رہا ہے جان پہچان نہیں ہو رہی پہلے نہیں ہوئی نماز نماز فرضیت کے بعد بعد نے صبح کی نماز لکھی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے کیا کہ آپ کے بارے میں حکم ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے یہ لقب امام الانبیاء کا پھر خاتم النبیین کا اور جو کل بتایا کہ سب سے اونچا موجودہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن مجید کتاب ہے ایک تو اس کتاب کا وصف یہ ہے ہی ہے اور پوری دنیا نے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ اس کتاب کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہر دور کے مشرقوں نے کافروں نے سب نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی اس کتاب کو ختم کیا جائے لیکن نہیں ہو سکا اس وقت بھی جب آپ موجود تھے اس وقت بھی لوگوں نے یہ باتیں کہی کفار نے مشرقین نے بھی اپنے بات سے لے آتا ہے یوں ہے پھر آپ نے سورہ اتنا آتا ہی نہ جب بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکائی تو انہوں نے اپنے قصائد واپس لے لیے تھے کہ اما حضائل یہ کلام بشر نہیں ہے یہ کوئی کلام اور کلام ہے بہرحال ہر دور میں قرآن پاک کے خلاف ہوتی رہی ترتیب لیکن قرآن پاک کو ختم کوئی کفری طاقت نادینی طاقت نہیں کر سکی دوسری اس کتاب کا معجزہ عجیب معجزہ ہے کہ کوئی کتاب بھی دنیا کی ایسی نہیں جس کو حفظ کیا جا سکے یاد کیا جا سکے اور اگر کسی نے یاد کر بھی لیا تو وہ محفوظ نہیں رہے گی ایک مہینہ یاد رہے گی دوسرا مہینہ یاد رہے گی ایک سال تک بھی مشکل ہے کہ اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی اس کتاب میں یہ موجودہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عام بچوں کو جو ویسے کوئی خاص بات یاد نہیں ہوتی وغیرہ کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا اپنے گھر کا بھی صحیح معنی میں تو قرآن مجید کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں یہ برکت ہے معجوزہ ہے اللہ رب العزت کا ہمارے ہاں ایک وہ ادھر ہی ای سیون میں رہتے ہیں ایک انجینئر صاحب میں آتے رہتے ہیں وہ بزرگ سا بندہ ہے تو وہ میراث کے بڑے ماہر ہیں یہ جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں ہیں چیف ایگزیکٹو کی کوئی انجینئر اس ریٹائر ہوئی ماشاء اللہ نیک آدمی ہے تو وہ جس کو میراث پڑھاتے ہیں تو اس سے ایک دو باتیں پوچھتے ہیں کہ دس تک گنتی آتی ہے اور اپنے گھر کا پتہ ہے کہ گھر سے دور ہو جاؤ تو واپس گھر پہنچ جاتے ہو تو انہوں نے کہا جی پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو وراثت پڑھاتے ہیں بس اس کو میراث آ جائے گی یہ دو شرطیں ہیں تو بات یہ کہ یہ حفظ کے لڑکوں کو یہی شرط ہوتی ہے جو نیچے پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑا بندہ لینے آئے پھر وہ گھر جائیں گے ایسا نہ راستے میں کہیں گم ہو جائے بچے چھوٹے سات سات آٹھ آٹھ سال جن کو اپنے گھر کے راستے کا پتہ نہیں ہے وہ اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کتاب کا اس سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں اتنے علوم ہیں اتنا خزانہ ہے علموں کا کہ آج تک کوئی مفسر قرآن کوئی محقق اسلام اس کتاب کے علوم کا وہ پورا احاطہ نہیں کر سکا ہے حیران کن بات ہے اور ایک اس کی تفسیر میں احادیث لے کے آنی ہے صحابہ کے اقوال لے کے آنی ہے اب ایک اور بزرگ نے کی تفسیر لکھی انہوں نے ان حدیثوں میں سے اخذ کرنا ہے حدیثیں جو صحیح سکا ہیں اور آخر میں مفتا بھی قول کون ہے ائمہ کے مسلک میں ائمہ اربا کے مسلک میں یہ الگ تفسیر ہے میں نے بتایا تھا علامہ راضی کی تفسیر رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ فلسفیانہ انداز میں لکھی گئی بتیس جلدوں میں تفسیر کبھی لیکن اس قرآن مجید کتاب کے علوم کا احاطہ کوئی مفسر بھی نہ کر سکا اتنی بڑی بڑی تفسیریں اور بندہ پڑھنے پہ آئے تو اس کے تمام علوم نہیں پڑھ سکتا کیا کیا ایک ایک عید کے اندر ایک ایک بارے کے اندر ایک ایک صورت اور ایک ایک چیز میں بہت علوم ہیں یہ سب سے بڑا موجزہ ہے یہ مخدوم ہے صدیاں گزر گئی یہ علم ایسا مخدوم ہے کہ خادم ہر دور میں ہزار رہے خدمت کر کر کے آخر میں لکھ گئے کہ کما حق کا وہ ہم خدمت نہ کر سکے یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے فرمان کی ہے احادیث کی ہے کہ ایک ایک کتاب کہ بخاری شریف کی فتح القدیر ہے فتح المعرف دوسری دوسری اتنی اتنی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی اور علوم کا احاطہ نہ ہو سکا کہ ان میں کیا کچھ ہے تو فرمایا ورفا بعض ہم درجات میں رسول پاک کو ہم نے بہت زیادہ مقام دیا خصوصا جو کتاب دی ہے یہ لا رہے کتاب ہے لا زوان کتاب ہے تو اس پر عمل کرنے والے لوگ بھی پھر اسی طرح قیمتی بنتے ہیں فرمایا وآتینا ہی سبنا ہی سبنا مریم البینات وعیدنا ہو بروح القدس ایسے ہی ہم نے ایک ممتاز خصوصیت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دی ہے چار طریقے ہیں اللہ رب العزت کے قدرت کے لحاظ سے انسانی تخلیق کے اس میں ایک یہ تھا کہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ پاک پیدا فرما دے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ماں نہ ہو باپ سے ہی پیدا ہو جائیں ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا پھر باپ نہ ہو صرف ماں ہو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ایک چوتھی عام ترتیب ہے میاں بیوی کے اختلاف سے ماں باپ کے لحاظ سے وہ عام ترتیب سے ہے اللہ کی قدرت کا اظہار گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ممتاز تخلیق کے لحاظ سے ہوا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مریم کے اندر تفصیلی واقعہ کافا یا انساد میں آئے گا کہ ہم نے اس طریقے سے مریم کے دل میں بات ڈالی وہ یوں جا کے بیٹھ گئی جبرائیل کو بھیجا بس اس نے اللہ کا حکم سنا دیا ایسا ہوگا بس وہ ہو گیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ خود کا مطلب یہ ہے عیسائی مریم کو ہم نے اور بھی عطا کیے اس زمانے میں علم طب کا بہت چرچا تھا علم طب کا اور وہ برس کی بیماری بھی ٹھیک ہو رہی گھوڑے والی بھی ٹھیک ہو رہی فلاں بھی ٹھیک ہو رہی تو اسی کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجے کا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے تو مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی اور اللہ کے حکم سے مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا تھا لیکن اس بات کو قرآن مجید نے ساتویں بارے میں ذکر کیا ہر ہر ایک چیز میں بزن اللہ کا لفظ کہا کہ نبی کے ہاتھ سے مردے کو زندہ کیا جاتا رہا لیکن ہوا بزن اللہ ہے نبی کے کہتا رہا احتیاط میں یہ باتیں تھی ہم نے دی ہے تاکہ عقیدہ درست رہے کوئی انبیاء کو مشکل کشا نہ کہنے لگ جائے انبیاء کو مہی ممید نہ کہنے لگ جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے قبضے میں ہے کسی کو زندہ کر دینا اور کسی کو مار دینا معجزہ دیا اور اس وقت کے لحاظ سے ہر دور میں یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جو لاٹھی کا دیا وہ اس وقت کے فرقہ سالہ کا رد یوں ہی ہو سکتا تھا کہ اتنا جادو کا چرچا تھا کہ آپ اندازہ لگاؤ پاکستان اور ہندوستان یا بنگلہ دیش یہاں بھی جادو کا بڑا تماشا ہے اور عام لوگ کے بھی بڑے وہ ہو رہے ہیں لیکن ستر ہزار کیسے جمع ہوں گے یعنی اتنا زیادہ کوئی وہاں رواج تھا تو تب بات ہے نا کہ ایک دو دن کے اعلان سے مصر کے اندر ستر ہزار جادوگر جمع ہو گیا وہ چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے لیڈر قسم کے جادوگر وہ جمع ہو گئے وہاں بہت رواج تھا جادو کا بہت چرچا تھا اس لیے تو وہ جمع ہو گئے تھے ورنہ تو دو چار ہی جمع کرنا بڑا مشکل ہو گئے صحیح جادوگر تو حضرت موس علیہ السلام کو اس طرح کا معاوضہ دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں پھر دیکھو یہ کیا کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا بہت چرچہ تھا لوگ فصاحت فی البدی کہہ دیتے تھے تو آپ کو پھر عربی زبان میں سب سے اونچی کتاب فصاحت و بلاغت کی لاسانی کتاب رائے کتاب یہ معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے معجزات دیے ان میں وہ معجزات جو مریضوں کو شفا کرنے والے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللہ الذين من من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا اس ایت میں مسئلہ تقدیر کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے سے یہ چاہتے کہ کوئی شخص بھی گمراہ نہ ہو سارے کے سارے ہدایت پر ہوں صراط مستقیم پر ہوں توحید پر ہوں سب ماننے والے ہوں ایک بھی باقی نہ ہو اللہ اللہ کے رسول کا تو ایسا کرنا اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں تھا کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ دئی نجدئی ہم نے انسان کو مکلف بنایا ہے اور اس کو اختیار دے دیا ہے کہ دو راستے ہیں یہ ایک ہمارا راستہ ہے اور ایک ہمارے مخالف راستہ ہے جو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے ہم ہمارے راستے پہ جو لوگ چلتے ہیں تو اس کے قدردان ہیں اس کے قدردان ہیں اس کو اس راستے پر چلنے کا اجر ملے گا اور جو مخالف راستے شیطانی راستے کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اختیار ہے دونوں آپ دیکھو نا اگر انسان مجبور ماض ہے تو بہت سارے وہ لوگ جو ایک زندگی تک گمراہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہدایت پر کیوں آ گئے اگر انسان مجبور تھا تو ہدایت کی طرف کیوں آ گیا ہے اچھا بہت سارے لوگ ہدایت پہ دیکھے ہیں اور بعد میں ایسا لگتا ہے کہ وہ عجیب سے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں معلوم کہ یہ اختیاری پٹری کے اوپر جا رہے ہیں جس طریقے پر یہ چلنا چاہتے ہیں اس طریقے پر یہ چل سکتے ہیں ان کو کوئی مجبور کر کے کسی ایک راستے کے اوپر منتخب نہیں معین پابند نہیں کر سکتا قرآن پاک نے شیطان کی بات کو شیطان کی دشمنی کو اور شیطان کی محنت کو ذکر کیا ہے کہ وہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے لیکن کرتے کرتے کرتے کرتے فرمایا اللہ الدین ان لوگوں کے اوپر میرا بس نہیں چل سکتا جو اللہ کو خالص ماننے والے ہیں یعنی شیطان کی ذکر کی محنت کوشش یوں گمراہ کرتا ہے یوں گمراہ کرتا ہے یوں کرتا ہے لیکن کہا کہ میرا بس ادھر نہیں چل سکتا چودویں پارے میں اس کا ذکر ہے اللہ عبادت کہا رب ما لو زینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین میں مردود تو ہو گیا مجھے نکال دیا گیا جنت سے لیکن میں زمین میں انسان کے لیے مزین پروگرام پیش کروں گا اور وہ میرے مزین پروگراموں کی طرف آ کر گمراہ ہو جائے گا وہ لوگ بھی اجمعین اور میں سب کو گمراہ کروں گا پوروں کو اللہ عبادت منہم المخلصین مگر یار اب جو تیرے خالص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چل سکتا کوشش کرتا ہے شیطان لیکن ایک نیک خالص متقی شخص کے اوپر حملہ شیطان کا ہر جگہ ہوتا ہے ہر پر ہوتا ہے ہر طریقے سے ہوتا ہے اور اس اس لیول کے مطابق ہوتا ہے شیطان جو ہوتا ہے نا شیطان وہ ہر اس کے ساتھ اس لیول کے مطابق بات کرتا ہے کوئی مولوی ملنے آ گئے نا تو اس کے مطابق بات کرتا ہے سمجھو کون اور کب کوئی اور طرح کے لوگ آ گئے ملنے کے لیے اس زاویے میں بات کرتا ہے وہ ایسا ایسا مکرو فریب جانتا ہے شیطان کہ انسان ملنے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے لوگ تو اس کو یوں کہہ رہے ہیں یوں کہہ رہے ہیں یہ تو ایسی بات ہے شیطان عالم کے پاس عالم کی شکل میں آتا ہے کسی اور ریڑی والے کے پاس ریڑی کی شکل میں جاتا ہے کسی اور کاروباری کے پاس کاروباری مقصد تو اس کو گمراہ کرنا ہے نا یہ شیطان ساری چالیں جانتے ہیں یہ امریکہ میں پڑھنے کیا جاتے ہیں یہ شیطانی فریب پڑھنے جاتے ہیں سیاست ہے کیا چیز دھوکہ جھوٹ فرار چوری ڈاکہ کسی کو قتل کرنا کسی کو گرفتار کرنا کسی کو برنگیت کرنا کسی کے خلاف یہ ہوتی ہے نا سیاست سیاہ ست یعنی سب کچھ مت ختم یہ پڑھنے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر پھر آ کر ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ہر کسی کے کے اوپر اس ترتیب مطابق حملہ اور وہ شخص اس کے جال میں پھنس جاتا ہے پر میں وہ نہیں سمجھتا اللہ المخلصین کا یہاں تقدیر کی بات کی کہ اللہ رب العزت سب کو مجبور بنا کر اپنے صفت کی وجہ سے ایک راستے پہ لگا دیتے اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دیے اور دونوں راستوں میں اپنے راستے کے لیے بہت بڑی بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام بھیجے آسمانی نورانی کتابیں بھیجی کہ ان نورانی ترتیبوں کے اوپر آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت تقدیر کیا ہے آپ نے فرمایا چھوڑو تقدیر کا کیا سوال کرتے ہو تقدیر تاریخی ہے پھر کہنے لگا وہ شخص حضرت تقدیر کا مسئلہ بتاؤ تقدیر کیا ہے آپ نے کہا تقدیر کو چھوڑو نہ ختم ہونے والا سمندر ہے یہ کیوں بات کرتے ہو پھر وہ سوال کرنے لگا حضرت تقدیر کیا ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ تو پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے پہلے سے یوں ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کہا یہ اللہ پاک کا راز پوشیدہ راز ہے اس میں باس نہ کرو بس اتنی بات ہے کہ دیکھو میں نے ایک پاؤں اٹھا لیا ہے یہ میرے بس میں ہے دوسرا بس میں تو گر جاؤں گا تقدیر اتنی ہی بات ہے انسان کو اختیار دیا گیا ہے اس اچھے راستے پہ چلو گے یوں کامیابی ہے اور نہیں چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور تقدیر کے مسئلے میں نہیں غور و فکر کرنی چاہیے نہیں سوال و جواب کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے انسان کو نیکی کے لیے اختیار دیا اس کے مطابق عمل کرے اس کو فیصلہ اچھا ملے گا پھر بھی اگر کوئی شخص معلوم کے حد تک حاصل کرنا چاہتا ہے تو بڑا اچھا ایک کتابچہ ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس کا نام ہے انتباہات مفیدہ وہ ابھی فی الحال ادھر نہیں ایک آدھی میرے پاس اپنے مطالعے کا ہے انہوں نے اس سوال و جواب کو حل کرنے کی ایک اچھے انداز میں کوشش کی ہے جو ایک سرات مستقیم چاہتا ہے اس کے لیے ہے جو پہلے سے اعتراض برائے اعتراض اس کے لیے منع کیا گیا کہ تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر سوال و جواب کرنا جائز نہیں ہے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق پہلے اس کے کہ وہ دن نہ جائے جس دن کے اندر کوئی بے و بیوشرا نہیں ہوگی نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں یہ عیت کریمہ جو تیسرے پارے کی دوسری عیت کریمہ ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو علماء نے لکھا ہے کہ دو اہم چیزیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جن کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اہم باتوں میں اہم امور میں اور ان دونوں کو خرچ کرنا مشکل بات ہے ایک ہے جان اللہ کے راستے میں دینا اور دوسرا ہے مال اللہ کے راستے میں دینا اس گزشتہ ایک دو رقوع میں بھی پہلے ایک میں فرمایا و قاتل فی سبیل اللہ أَنَّ اللَّهَ سبی العلی جہاد کرو اللہ کے راستے میں تو یہ جان کا نذرانہ مطلوب ہے جہاد جان سے ہوتا ہے اور منزل لذی یقرض اللہ قرض حسنہ میں کہ کون اللہ پاک کو قرض حسن دیتا ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اسی طرح جو قصہ بیان کیا جہاد کا تالود کا تو تالود نے لشکر لے جمع کیا اور جالود کے مقابلے میں گیا تو یہ جان کا نذرانہ ہے اور اس عہد کریمہ میں فرمایا الزین عمل انفقو کہ مال خرچ کرو جان اور مال خرچ کرنا یہ دونوں مشکل کام ہیں اور بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ وہ جان خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے مال خرچ کر دیتے ہیں بعض لوگ کہ ان کے لیے مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے جان کو تکلیف دے دیتے ہیں حدیث میں ایسے شخص کو پسند نہیں کیا گیا کہ اللہ پاک انسان کو مال دیتا ہے اس کی عزت کے لیے اس کی راحت کے لیے اس کے سکون اور خوراک اور رہائش کے لیے تو یہ شخص ایسا ہے کہ اپنے اوپر خواہ خواہ جفا لازم کی ہوئی ہے اور مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے جان کو تکلیف بھی مبتلا کر دیتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے غالباً یہ احیاء العلوم کی بات ہے امام غزالی کی کہ جن جن امور میں جان کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے مال خرچ کر کے اور اس میں وہ شخص مال خرچ نہیں کرتا تو یہ بھی بخیل ہے کہیں کس کی بدنامی ہو رہی ہے بزتی ہو رہی ہے کوئی ویسی بندہ اس طرح کر رہا ہے بس تھوڑے سے پیسے کی بات ہے تو وہ خاموش ہو جائیں گے لوگ تو اسی لیے پیسہ ہوتا ہے یا کوئی بندہ ویسی تنگ کر رہا ہے غلط فہمی میں تنگ کر رہا ہے کہ اس نے میرا ہزار روپے دینے ہیں اس کو یاد ہی نہیں ہے اب وہ خاموش ہی نہیں ہو رہا بس دے دو آخرت کا جمع ہو جائے گا اگر وہ شخص جھوٹا ہے ہمارے علاقے میں ایک گاؤں میں سادہ سا بندہ تھا ایسے تو باتیں کرتا رہتا تھا لیکن جدھر رش ہوتا تھا ادھر پہنچ جاتا تھا رش دو ہی جگہوں میں ہوتا ہے یا شادی والی جگہ میں ہوتا ہے یا فوتگی والی جگہ میں زیادہ رش ہوتا ہے تو جا کر وہاں جو وڈیرا بندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کی بدنامی شروع کر دیتا ہے یہ فضول آدمی ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے کوئی بندہ اس کو دس روپے چپکے سے دے دیتا تھا تو کہتا تھا پورے گاؤں میں اصل آدمی یہی ہے اور یہ تہ تک بات سمجھتا ہے اور یہ چرمین ہے لمردار ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اصل بات کون ہے فوت کون ہو گیا ہے تعزیت کدھر کرنی ہے اور جس بندے نے دس روپئے دیے وہ نہیں کہتا تھا کہ دس اس نے دیے کہتا ہے یہ بندہ اچھا بندہ ہے اور یہ تہ تک بات سمجھتا ہے کہ بات اصل کیا ہے تو وہ لوگ جو سمجھتے تھے وہ اس کو دس روپے دیتے تھے وہ تعریف کرتا تھا اور پھر چپکے سے آخر میں پوچھتا تھا کہ ٹکر کس نے کھا رہے ہیں روٹی کہاں لوگ کھائیں گے یہ بتا دو جگہ کہاں ہے تو پیسہ انسان کو اللہ پاک دیتا ہے عزت کے لیے اپنی راحت کے لیے سکون کے لیے یہ اللہ کی نعمت ہے جیسے انسان کی جان نعمت ہے اور نعمتیں ہیں پھر سب سے زیادہ عمدہ نعمت انسان کی جان ہے جانور بھی نعمت ہیں مکان بھی نعمت ہے مشروبات غلات یہ پھل یہ سب نعمت ہیں اور پیسہ بھی نعمت ہے لیکن یہ ساری نعمتیں انسان کو جو اللہ نے جان کی نعمت دی ہے اس کی خادم ہے اور ان کو خادم ہی سمجھنا ہے ایسا نہیں ہے نا کہ پھر <clears throat> ان نعمتوں کو ایسا بنایا بچایا کہ اپنی جان جو مخدوم تھی اس کو اس میں خرچ کر دیا تو پسند نہیں کیا گیا علامہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بخیر کا واقعہ لکھا ہے کہ اس سے ساتھی کہتے تھے پتہ نہیں اس کی کھجوریں تھیں یا کیا بہ کچھ دو یا اس طرح اس طرح تو وہ آگے سے انکار کرتا تھا پھر بار بار اصرار کرتے اس کو کہ بھائی جو کرو کوئی دعوت تو وہ کہتا ہے گر جان طلبی گر جان طلبی حرج نیست گر زر طلبی سخن دری جاست وہ شعر پڑھتا تھا وہ وکیل کہتا جان چاہتے ہو اس میں حرج نہیں ہے لے لو لیکن گر زر طلبی سونا وغیرہ پیسہ کوئی مال چاہتے ہو دری جا سخن است یہ سوچنا پڑے گا پیسہ اتنا آسانی سے نہیں نکلے گا یہ سوچنا پڑے گا تو بات یہ کہ یہ دو چیزیں اہم ہیں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور جان جب اللہ کو منظور ہو تو جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ دونوں بڑی باتیں ہیں اور اونچے لوگوں کا یہ کام ہے کہ جان کا نذرانہ اور انفاق فی سبیل اللہ چنانچہ اس عید میں جو عنوان طرز اختیار کیا گیا فرمایا یا آمنو انفقو مما رزقناکم خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی اس سے ازالہ ہے انا کہ آدمی کہتا نا یہ میرا کمال یا میں نے یہ کیا ہے یا اس طرح یہ بات ہے اس کا رد کیا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے اور یہ فیصلے مال کے یہ اللہ پاک کے اپنے ذاتی فیصلے ہیں جس کو جیسے دے دے جس طرح دے دے جتنا دے دے جب دے دے اور جب لے لے انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں اور یہی چیز عزت ہے تقدیر میں بھی بہت سارے امور تو تقدیر مبرم کے ساتھ متعلق ہے مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اٹل بات ہے اس میں کسی انسان کا اپنا کوئی بس نہیں چل سکتا مبرم فلاں ٹائم پر یہ پیدا ہوگا فلاں ٹائم پہ مرے گا فلانی جگہ قبر ہوگی یا اس کو ہم اتنی عزت دیں گے یا اتنی صحت دیں گے یا ایسا حسن دیں گے اتنا قد دیں گے اتنی بیویاں دیں گے اتنا مال دیں گے اتنے اس کے بیٹے ہوں گے اتنی اس کی بیٹیاں ہوں گی فلانے علاقے میں یہ رہے گا فلانے جگہ میں کمائے گا یہ تقدیر مبرم ہے اٹل بات ہے موت و حیات رزق اولاد یہ چیزیں سب لکھ دی گئیں کچھ تقدیر معلق ہے معلق کا مطلب یہ انسان کی کسب کے ساتھ متعلق امور ہیں کہ یہ کام اگر اس نے یوں کر لیا نیکی والا راستہ اختیار کر لیا رزق حلال کمانے والا راستہ اختیار کر لیا ہم اتنا رزق دے دیں گے یوں نیکی والا راستہ اختیار کر لیا اپنا قرب دے دیں گے ایسے امور میں انسان کو اختیار دیا ہے اس کا تعلق ہے تقدیر معلق کے ساتھ تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات کہی تو ساتھ فرمایا مما رزقنا نہ ہو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اب انسان خود غور کرے نا کہ ایک شخص کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور وہی کاروبار ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی ہے ان بیچاروں کا نہیں چل رہا ہے وہی چیزیں وہ رکھ کر بیٹھے ہیں بس یہ خدائی کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے ایسی بہت سے صلاحیت والے لوگ ہم سے اچھی تعلیم والے ہوتے ہیں کہ انہیں بیچاروں کو کوئی صحیح روزگار کوئی ملازمت نہیں ملی اور ہم کمزور تھے کہ ہمیں مل گئی یہ اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے انسان کو گویا اپنا بس ہوتا تو پھر جو زیادہ قابل تھا اسے مل جانی ہوتی تھی یا زیادہ صلاحیت والا تھا اور بعض دفعہ زیادہ صلاحیت والے ہوتے ہیں اور باصر اقتدار بھی آج جاتے ہیں لیکن ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی وہ ویسے ہی غریب کے غریب رہتے ہیں تو فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو کب من قبل ان یاتی یوم اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو بیع فی ہے ولا قلت ولا شفاعت جس دن نہ بیع و شراء خرید و فروخت کوئی کاروبار ہوگا نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ اس دن کوئی سفارش کرے گا وہ دن ایک آنے والا ہے اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ یا اور نیکیاں کر لو علماء نے لکھا ہے کہ مند شخص وہ ہے جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مال کو بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے خرچ کر دیتا ہے اب لباس ہونا یا خوراک ہونا یہ سب اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہے نا لیکن اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے جو مسلمان ہے کہ مجھے اپنی جان کی حفاظت اسی طرح آخرت میں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے میں اپنی جان کی حفاظت یا اس کو آرام و راحت دینے کے لیے دنیا میں محنت کرتا ہوں کوشش کر رہا ہوں ملازمت ہے کاروبار ہے پھر سکون سے کھانا کھا رہا ہے آرام کر رہا ہے لباس پہن رہا ہے یہ سب کچھ محنت کر کے اپنی اس جان کو راحت دے رہا ہے اور یہ شرم مطلوب ہے اسی طریقے سے اس شخص کو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ اس جان کی حفاظت آخرت میں بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کیا کام انجام دینے ہیں تاکہ آخرت میں اس جان کو تکلیف نہ ہو بچھو نہ کاٹے عذاب نہ ہو رسوائی نہ ہو جلت نہ ہو تو وہ امور اللہ پاک نے بیان فرما دیے کہ اس ترتیب پر زندگی گزارو ایمان بناؤ اعمال اچھے کرو اخلاق کرو انفاق بھی سبیل اللہ کے خرچ کرو بہت ساری عبادات کا تعلق ہے ہی انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ اب جہاد ہے اس میں انفاق چاہیے ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس میں پیسہ خرچ ہوگا زکوٰۃ کا اس طرح اوشر نکالنا ہے تو اس میں بھی پیسے کی بات ہے اور اگر حج جمرہ کرنا ہے تو اس میں بھی پیسے کی بات ہے اور نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں وقت کی بھی ضرورت ہے اور اس میں پیسے کی بھی ضرورت ہے کہ لباس پاک ہو پانی بعض دفعہ خریدنا پڑتا ہے جیسے شہری لوگ تو سارے پانی خریدتے ہیں بل دیتے ہیں تو یہ جان و مال کے ساتھ عبادت ہوتی ہیں بہت ساری عبادات کا تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ میں جہاں صدقات واجبہ انسان ادا کرتا ہے صدقات واجبہ کے علاوہ تھوڑا سا اور بھی خرچ کرنا چاہیے اور اس میں اپنا اوسط بنائے جیسے سب لوگوں نے اوسط معمول بنایا ہوتا ہے نا کہ اتنے پیسے تو بجلی کے بل میں خرچ ہو جاتے ہیں اتنی گاڑی کا خرچہ ہو جاتا ہے اتنا سکول میں بچوں کی فیس ہو جاتی ہے اتنا فلانا ہو جاتا ہے تو کچھ جو ہے وقت مشکل کے لیے بھی رکھنا ہے تو کچھ اس وقت مشکل آخرت کے لیے بھی ہر تنخواہ میں سے ہر مہینے میں سے نکالنا چاہیے اس میں برکت ہوتی ہے وہ بڑھتا ہے تو اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو جس میں کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی خلا نہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی ولا شفاعتن آتن اور نہ ہی کوئی اس میں سفارش کرے گا تو انفاق فی سبیل اللہ ایک تو صدقات واجبہ ہیں ایک صدقات واجبہ کے علاوہ بھی حدیث میں آتا ہے خرچ کیا جائے علماء نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں میں کوتاہی رہ گئی تو سنت اور نوافل سے وہ اس کمی کو پہلے پورا کیا جائے گا کہ ایک شخص کی فرض نمازیں کمزور ہیں لیکن اس کی تہجہ توابین اشراق نوافل وغیرہ کافی ہیں تو اس سے اس کی فرضوں کی جو کمی ہے پوری کی جائے گی ایسے ہی اموال کے جو واجبات ہیں اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض فلاں فرض فلاں فرض تو یہ کچھ نفلی صدقہ بھی دیتا رہتا ہے اور دینا چاہیے تو آخرت میں اگر اس کی زکوٰۃ ممکن ہے اس کا حساب ٹھیک نہ ہوا ہو سکتا ہے یہ انگریزی حساب سے زکوٰۃ نکالتا رہا ہو سال سے اور اصل تو زکوٰۃ اسلامی مہینوں سے نکالنی ہے کیونکہ اسلامی انگریزی چند سال مل کر وہ زیادہ بن جاتے ہیں اسلامی سالوں کے مقابلے میں تو زندگی میں علماء نے لکھا ہے کہ چالیس سال ایک شخص نے زکوٰۃ نکالی انگریزی سال کے مقابلے میں تو ایک سال کی زکات اس کے ذمہ واجب ہو گئی ہے کہ وہ اسلامی سال اکتالیس اور سے بھی کچھ زیادہ بن جائے گا تو نفلی صدقے کا یہ فائدہ ہے کہ جب صدقات واجبہ کا آخر میں سو آخرت میں سوال ہوگا تو اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نفلی صدقے کے اعتبار سے وہ صدقات واجبہ زکوٰۃ اور ان چیزوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا رہی بات صدقات کے اعتبار سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کسی شخص پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو یہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تدف البلا صدقہ کرنے سے مصیبت کو ہم دور کر دیتے ہیں وہ پرانا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ پاک نے ان کو کلیم اللہ کا وصف دیا تھا تو ایک شخص نے حضرت علیہ السلام سے دعا کرائی کہ حضرت میرے اوپر جب کوئی پریشانی مصیبت آنے لگے تو آپ اللہ پاک سے پوچھ کے مجھے بتا دینا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا نیک آدمی تھا ایک دفعہ اس پر مصیبت آنے لگی کہ اب جو بارش آئے گی یا اس طرح اب جو آنے والی آپ کا مکان کا فلانا سمت جو ہے وہ گر جائے گی تو دعا کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ درخواست ہے دعا کر دیں کہ یہ نہ گرے تو کیونکہ میرے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو پھر ٹھیک کر سکوں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ بارش آ گئی اور وہ سمت مکان کی نہیں گری کچھ عرصے کے بعد چونکہ آپس میں تعلق تو تھا علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کا نا ایک بیل مرنے والا ہے وہ بس اس طرح کا فیصلہ ہے کہ حضرت یہی ہے کھیتی باڑی کے یہ دو چار جانور ہیں تو یہ فوت ہو یا اس طرح نہ ہو اس طرح نہ ہو بہرحال دعا ہوئی اور وہ ایسا نہیں ہوا اسی طرح کوئی ایک دو مصیبتیں اور آنے والی تھیں کہ دعا کرائی اور مصیبتیں ٹل گئیں اب اس کے اوپر فیصلہ آ گیا اس کے اوپر مصیبت کا اس بندے کے اوپر تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بات ہے کہا کہ حضرت دعا کر لیں یہ تو بہت سب سے مشکل مرحلہ آ گیا ہے آپ کو تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کو بچانا چاہتے تھے لیکن یہ بچنا نہیں چاہتا تھا وہ پہلے جو مصیبت اس کے مقدر میں تھی وہ مکان پر آ رہی تھی جانور پر آ رہی تھی کچھ آ رہی تھی یہ ساری دعائیں کرا کے چھوٹتا گیا اب یہ نہیں چھوٹ سکتا اس کے اوپر یہ مصیبت آئے گی تو یہ مسائب صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ پاک کا غصہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایک بات ماشاء اللہ لوگ تو سمجھدار ہیں دین کی بات سمجھنے کی فکر رکھتے ہیں تبھی جلدی آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے صدقہ کالا بکرا یہ خاص کر لیا ہے یہ کہاں سے نکالا ہے پوری سیاہ ستہ سیاہ تصا بہت احادیث کا ذخیرہ ہے ان کتابوں کو صرف دیکھنے کے لیے ایک طویل عمر چاہیے اسی اسی جلدوں میں تاریخ ابن اساکر اور فلاں اور فلاں اور وہ عربی میں لکھی ہوئی تو کہیں بھی بکرے کے صدقے کو مختص نہیں کیا گیا لیکن ہمارے یہاں رواج بہرحال کے جس طرح بھی چل گیا ہے مدرسوں کے لیے فائدہ ہے ورنہ ان طالب علم بچوں کو کون بکرے کا گوشت کھلاتا تھا اور دیکھو نا سیٹ لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا ہے کہ مصیبت صدقے سے مصیبت دور ہوتی ہے اور صدقہ بھی کون سا کرنا ہے بکرا کرنا ہے اور دینا بھی مدرسے میں ہے چلو جو مدرسے میں دے رہا اچھی بات ہے جو اس طرح یعنی جگہوں میں دے یہ دوستو احادیث میں بکرے کی کوئی سراحت نہیں ہے جس ترتیب پر جس کی کوئی گنجائش ہو وہ صدقہ کیا کرے ہاں بکرے کی بات ہے دل چاہتا ہے تو اس کو لازم نہ سمجھے دل چاہتا ہے تو بکرا دے دے دل چاہتا ہے کوئی اور چیز امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ وہ سب سے بہتر ہے جو انفع للفقراء ہے فقیر کی مدد جس میں زیادہ ہے لہذا آپ جس کو صدقہ دینا چاہتے ہیں آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو بھائی زیادہ ضرورت اس وقت کیا چیز ہے تو اس کی اس محتاجی کو دور کرنا وہ سب سے زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ اس کو ضرورت آٹا تھا ہم نے اس کو سوٹ خرید کے دیا ہے سوٹ تو اس کے پاس پہلے بھی تھا گزارا اس کا چل رہا تھا بہرحال بکرے کو صدقہ کرنا اس کو لازمی کوئی شرعی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے اتفاقی سمجھنا چاہیے کہ چلو آج بکرا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کو وہ سنت اور کوئی حدیث کا کوئی شرعی مسئلہ سمجھتا ہے تو یہ صحیح نہیں فرمایا اس دن سے پہلے پہلے انفاق کرو انفاق فی سبیل اللہ لا بیون فی اس میں کوئی کاروبار کوئی خرید و فروخت کوئی ایک دوسرے سے لین دین کوئی منت محتاجی کام نہیں آئے گی اس دن بہت مشکل وہ دن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ پاک نے انیس میں میں بیان کی رب لا تخزنی رب لا تخزنی یوم اے رب مجھے اس دن کی پریشانی سے بچانا جس دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اس دن کی رسوائی سے یا رب مجھے بچانا کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ جان کام آئے گی نہ بیوی کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی نہ کوئی دوستی اور یاری کام آئے گی اس دن کی رسوائی سے بچانا یہ ہے لابئی الفی ولا خلا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ خود بخود آدمی ذہن میں نظریہ قائم رکھ کر رکھے کہ کوئی فلانا دوست ہے فلانا پیر صاحب ہے یا فلانا ہے یا آخرت میں میرا کوئی کام کرے گا ایسا نہیں البتہ قرآن مجید نے پچیسویں بارے میں ذکر فرمایا الف یوم یوم کہ دوستی اس دن کوئی کام نہیں آئے گی الا متقون مگر پرہیزگار لوگوں کی دوستی کام آئے گی اب پرہیزگار کون ہے جس کو اللہ جانتا ہے ہم نے پتہ نہیں کسی پیر کے اوپر کسی کے اوپر نظریہ قائم کیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ خود بھی سوم و سلاد کا پوری طرح پابند ہے بھی یا نہیں ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون شخص نیک ہے اپنی طرف سے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کو فرمایا گہرے دوست اس دن یعنی میدان حشر میں حساب کے وقت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ میں نے غلطی کی تھی تم نے مجھے یہ کیا تھا الا المتقون نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوئی تو آخرت میں اللہ کی اجازت کے ساتھ کچھ کام آ جائیں گے اور پھر میں شفاعت شفا اور سفارش بھی کام نہیں آئے گی دوسرے مقام پہ اور آگے الکرسی کے آدمی بھی آیا ہے اللہ ہی سفارش کام آئے گی اس کی جس کی اللہ تعالیٰ جس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے وہ کام آئے گی بال الظالمون من الحمد اللہ الرحمٰن الرفی اللہ اللہ علیہ صدق اللّہ اس سے پہلے ایت کریمہ میں یہ فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے نیکی کر لو کہ جس میں کوئی کاروبار کام نہیں آئے گا ہو ہی نہیں سکے گا نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ سفارش ہوگی دوستی کام آئے گی نیک لوگوں کی اور سفارش بھی کام آئے گی جس کو اللہ پاک اجازت دے دیں گے یہ جو ابھی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے یہ مشہور عیت کریمہ ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں آیت الکرسی اصل میں اس لیے یہ یوں مشہور ہو گئی آیت الکرسی کہ اس میں اللہ پاک کی کرسی کا عرش کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے یہ آیت الکرسی مشہور ہو گئی آیت الکرسی آیت الکرسی دوسری اس کی جو سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ تمام امراض حفاظت لنفس وللمال کے لیے یہ مفید اور مجرب عمل ہے اپنے لیے بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے اوپر پھونکنا چاہیے آیت الکرسی کو اور آخری دو کل کو اور کل اللہ حد بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے اور سورہ فاتحہ یہ تقریباً جو منزل ہے حضرت شیخ العدیث صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ حضرات نے کئی نے وہ حاصل کی تھی اس میں یہ خاص خاص آیات جن سے اللہ رب العزت کی توحید واضح ہے اور اس میں شفا کا پیغام ہے تو حضرت صاحب نے وہ منزل میں جمع کی ہے آیت القرسی میں یہ صبح و شام کا معمول یہ بہت مفید ہے جان کی حفاظت کے لیے مال کی حفاظت کے لیے نظر کے لیے دیگر تمام چیزوں کے لیے ایت القرسی جامع معنی چیز ہے اس وجہ سے کہ آیت الکرسی میں بہت خالص قسم کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ توحید سے بہت خوش ہوتے ہیں جو شخص توحید بیان کرے توحید پر عمل کرے اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراضگی شرک اور بدت سے بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے کیونکہ ایک بالکل ہی بے وفائی کی شکل ہو جاتی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کا دروازہ چھوڑ کر غریبوں اور مسکینوں محتاجوں کے دروازوں پر انسان جائے تو ایک انصاف کے خلاف بات ہے آپ حضرات نے حج کی کتابوں میں دیگر کئی جگہوں میں نا نفلی نماز کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ جی پہلی دو رکعت نفل پڑھنا چاہیے یا مطلب تحیت المسجد میں جائیں تو دو رکعت پڑھنے چاہیے تو کئی جگہوں میں وہ پہلی رکعت کی صورت یہ دوسری رکعت میں صورت یہ پڑھے اکثر جگہوں میں جو نفلی نماز ہے صحیح سے فارغ ہو کر دو پڑھنے ہیں تباہ سے فارغ ہو کر دو پڑھنے ہیں احرام کے ہو کر دو پڑھنے ہیں یا طبیعت المسجد میں آ کے دو پڑھنے ہیں طبیعت الوضو کے دو پڑھنے ہیں یہ جتنے نوافل ہیں ان میں اور صبح کی نماز کی سنتوں میں سراہتاً ہے کہ پہلی رکعت میں کل جائی الکافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ احد پڑھنا زیادہ اچھا ہے کیوں اچھا ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس میں توحید ہے تاکہ دن کی ابتدا صبح کی نماز کی سنتوں سے ہوئی تو توحید سے بات ہو جائے ایمان تازہ ہو جائے اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پہلے بیان کیا تھا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں میں کیا کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا حضرت یہ تو میں کرتا ہوں کوئی خاص ممتاز ذکر تو فرمایا کہ رب العزت نے کہ پوری کائنات ایک طرف سب جہان ایک طرف تمام چیزیں ایک میزان کی طرف ہوں اور لا الہ الا اللہ پھر بھی وزنی اور باری ہے اس سے قیمتی جملہ ذکر کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے یہی سب سے اونچا ذکر ہے یہ کیوں سب سے اونچا ذکر ہے اس لیے کہ اس میں توحید ہے اور توحید میں دو چیزیں ہیں ایک ہے تخلیہ خیر کو نکالنا اور اصل چیز کو دل میں بٹھانا پہلے ہے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اب آگے آئے یہ تخلیہ ہو رہا ہے اضالہ ہو رہا ہے برات ہو رہی ہے سب سے ان اللہ بس صرف اللہ رب العزت ہے جو ہمارا معبود ہے ہمارا خالق ہے ہمارا رازق ہے ہمارا داتا ہے مشکل کشا ہے حی ہے لا یمود ہے سب صفات کا مالک ہے تو ان صورتوں کو جو پڑھنے کی بات ہے نا نفل نماز میں یا صبح کی سنتوں میں یا وہ صحیح کے طواف کے فلاں فلاں نفلوں میں اکثر یہ لکھا کیوں کل یا کافرون میں شرک سے برات ہو رہی ہے کیا بتا دو کافروں کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ہمارے وہ معبود نہیں ہیں ہمارا ایک الگ نظریہ الگ مذہب ہمارا اللہ رب العزت پہلی صورت میں برات کی نئی عبادت کریں گے جن کی تم کرتے ہو اور کل احد میں اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ بیان ہو گئی وہ ایک ہے بے نیاز ہے اس کا کوئی رشتہ وغیرہ نہیں تاکہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے اس میں کسی قسم کی کوئی اور زنگالو چیز نہ آ جائے تو یہی لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب ہے الکافرون قل فرق اللہ احد کا بھی مطلب ہے اور تجدید وہ ذکر کی فضیلت کے افضل و ذکر لا الہ الا اللہ وہ اس لیے ہے کہ اس میں توحید ہے خالص اور اللہ پاک کو توحید بہت پسند ہے اس ایت کریمہ میں جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں جو انسان کی جان کے لیے زیادہ مفید ہے مال کے لیے زیادہ مفید ہے ہاں، جو ادھر ادھر کے اثرات وغیرہ سے فلاں سب کے لیے مفید ہے کہ اس میں توحید اللہ تعالیٰ کی بہت خالص بیان ہوئی ہے انشاءاللہ شاء عرض کرتے رہیں گے آج کے سبق میں بات پہلی بات اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ ہو مگر وہی جس کا پہلے ہم نے نام لیا اللہ اور اللہ لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کا عالم ذاتی ہے عالم ذاتی ہے اور تمام عالم رحمان ہے رحیم ہے یا قدوس ملک فلاں یہ سب اللہ پاک کے اسماع صفاتیہ ہے لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کا عالم ذاتی ہے اس پر علماء نے اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ عالم ذاتی اور اس میں اعظم ہے اس میں اعظم ہے لفظ اللہ آپ حضرات نے وہ حدیث سنی ہوگی محل استشاد اس جگہ پر یوں ہے کہ آپ نے قرب قیامت اور علامات قیامت کے وقت ایک حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یوں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی مگر یہ کہ کوئی ایک بھی یہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ اللہ اللہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اس وقت قیامت کا بڑا ہولناک منظر آ جائے گا اور سب نظام ترم برم ہو جائے گا تو اس حدیث کی روشنی میں لکھا گیا کہ اصل عالم اور اس میں اعظم وہ لفظ اللہ ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو اس میں اعظم میں اعظم کی ایک بات چلی آ رہی ہے اصل میں ہر بندے کا اپنا مجاہدہ ہے اللہ رب العزت کے کس نام سے اس کو معرفت الہیہ حاصل ہو گئی وہی اس میں آزم ہوتا ہے جس کو شیخ سادی نے کہا نا ہر شب شب قدر گر قدر بدان ہر رات قیمتی رات ہے وہ القدر کا مقام رکھتی ہے اگر اس میں صحیح معنی میں عبادت ہو گئی تو ہر رات میں ہی تو ندائیں لگتی ہیں اور اگر للت القدر ہی خالصتاً آج کی رات ہوئی اور کوئی شخص اس میں عبادت نہ کر سکا تو اس کے لیے للت القدر کا کیا فائدہ للت القدر تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی نا جس نے عبادت کی تو ہر شب در قدر بدانی ہر اللہ کا نام وہی اس میں آزم ہے اگر کسی نے اس کی لاج رکھی ہے اور اس کو صحیح معنی میں دل میں بٹھایا ہے اور اس سے اس کا تخلیہ تصفیہ ہوا کہ اللہ کے نام لینے سے اس کا دل پاک ہو گیا اخلاق رضیلہ سے شرک و بدت سے تمام تکبر غرور حسد کینا تم تمام تمام چیزوں سے دل پاک ہو گیا اور وہ ایک اسم اعظم کا اللہ والا لفظ ہے یا رحمان ہے کوئی بھی ایسا اللہ کا صفاتی نام ہے جو اس کے لیے مفید ہو گیا وہی اس کے لیے اسم اعظم ہے بعض حضرات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم ملا تو فرمایا اللہ لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لا الہ کی نفی اور آپ حضرات عربی تھوڑی تھوڑی پڑھتے نا یہ لا نفی جنس ہے طالب علم جانتے ہیں نفی جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لا نفی کے لیے آیا ہے تمام چیزوں کی نفی کر دی ہے کوئی معبود بننے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا اللہ مگر صرف اللہ رب العزت ہے جو معبود بننے کے اہل لائق قابل صلاحیت ہے اور کسی کے ساتھ تشبیہ تب دی جائے کہ کسی درجے میں اس کے اندر یہ کوئی مسئلہ تو ہو تو وہ بالکل نفی کر دی ہے یہ جملہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قولوا لا الہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلقون کہ لوگو تم جو ہے لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے تو وہ سارے گالیاں دینے لگ گئے ناراض ہو گئے اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ترتیب ہے کہ وہ عرب تھے اور ہم سارا دن لا الہ الا اللہ ہو بھی رہا ہے ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے ساتھ بدت بھی ہو رہی ہے سب کیوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے لا نے تمام ادیان باطلہ کی تمام معبودہ نے باطلہ کی تمام رسومات جاہلیہ کی نفی کر دی ہے کہ صرف ایک وحدہ لا شریک الا اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں فرمایا الحی وہ زندہ ہے اور ضروری ہے معبود کے لیے کہ وہ زندہ ہو جس نے کبھی بھی مر جانا ہو وہ معبود نہیں ہوتا اور القیوم یہ قیام سے مشتق ہے اس کا عربی لغت والے ترجمہ لکھتے ہیں منتظم نظام کو چلانے والا وہ القیوم ہے جو زندہ رہے گا جس پر نیند نہیں آئے گی وہی تو قیام کو درست کر سکتا ہے القیوم کا بعض حضرات نے ترجمہ لکھا ہے غیر فانی ایسا حی لا یموت جو منتظم ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے اوپر فنا کا تصور نہیں کہ کل من علی آفان ویبتا وجہ رب قزل جلال والاکرام اور القیوم کا ترجمہ یہ لکھا ہے وہ مدبر ہے جس کو یدبر الامر آگے بیان کیا کہ تمام نظام کو وہ چلا رہا ہے تدبیر دے رہا ہے اس میں پیدائش کی باتیں بھی خوراک کی باتیں بھی موسم کے لحاظ سے بھی بارشوں کی باتیں بھی تمام چیزوں کے نظام کو پیدا کرنے ان کو جوان کرنے ان کو اندر مٹھاس لانے مفید للغذا بنانے وغیرہ یہ ساری مدبر کے اندر باتیں انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے